حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا روزے دار دو دفعہ خوش ہوگا افطار کے وقت اور جب اللہ تعالیٰ کو ملے گا اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی مہک سے بھی زیادہ اچھی ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو سولہ